میرے مرشد محبوب سیدی و محبی و محبوبی مرشدی و مولائی عالم اللہ مجدد زمانہ اور مولانا شاہ کی محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے اشعار ہیں آئی نئے محبت میں یہ اشعار ہیں عنوان ہے مقام اہل دل کو آ کب نادا سمجھتے ہیں اہل اللہ کے مقام کو اللہ والوں کے مقام کو سمجھنا بڑی عقل کی ضرورت ہے اور فضل کی ضرورت ہے اللہ تعالیٰ کی فضل سے کام بنتا ہے تو اللہ تعالیٰ سے اس فضل کو مانگنا چاہیے کہ اے اللہ ہم کو اے اللہ کے مقام ہم کو دکھلا دیجیے ان کے درجات ہمیں دکھلا دیجیے تاکہ ہم ان کی قدر کر سکیں اور ان کی تعلیمات پر عمل کر سکیں مقام اہل دل کو آہ کب ناداں سمجھتے ہیں دل گریان سینے میں تو کیوں نہ سمجھتے دل کی ہیں جو اللہ کی محبت میں اور اللہ کی یاد میں جو دل ہر وقت ہو رہا ہے اللہ کی جدائی کے غم میں اور ان کے وصل کی تمنا میں دل گریا سینے میں تو کیوں سند سمجھتے مقام اہل دل کو آ سمجھتے دل گریا سینے میں تو کیوں سمجھتے مولانا رومی فرماتے ہیں گفت احنت ماں بشر ایشا بشر ماں وہ عیشان بسر خوابی مخت جو نادان لوگ ہوتے ہیں جن کی قسمت میں اللہ والا بندہ نہیں ہوتا وہ اہل اللہ پر اعتراضات کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ جس طرح یہ یہ انسان ہے ایسے ہی ہم بھی انسان ہیں ہمارے بھی کان ناک کان ناک ہاتھ وغیرہ سب ایسے ہی ہیں اور ہم بھی کھاتے ہیں یہ بھی کھاتے پیتے ہیں اور جس طرح ان کو سونے کی حاجت ہے یہ بھی سوتے ہیں لیکن میرے مرشد محبوب رحمۃ اللہ علیہ نے کیا پیاری مثال بتلائی کہ جو لوگ جو لوگ انبیاء پر اعتراض انبیاء پہ بھی بہت سے لوگ اعتراض کرتے تھے تو کیا کیا وہ سمجھتے تھے کہ یہ اسی طرح کی ان کے بھی ناک ہاتھ کان یہ تو ہمارے ہی جیسے ہیں اور ہم بھی ایسے ہی ہیں اور ہمیں بھی بڑے علوم و فنون آتے ہیں لیکن فرمایا کہ دیکھو مٹی کا ایک پیالہ ہے پانی پینے کا اور ایسے ہی وہی پیالہ مٹی کا تو ایک روپے کا ہے اور وہی پیالہ کام تو پانی ہی پینے کا ہے لیکن وہی پیالہ اگر اسٹیل کا ہوگا تو اس کی قیمت بڑھ جائے گی پھر وہی پیالہ اور قیمتی شیشے کا ہوگا اس کی قیمت اور بڑھ جائے گی پھر وہی پیالہ سونے یا چاندی کا ہوگا اگرچہ سونے کا اور چاندی کا استعمال مردوں کے لیے خراب ہے لیکن مثال کے لیے بتلایا جا رہا ہے کہ اگر وہی پیالہ سونے کا ہوگا تو اس کی قیمت اور بڑھ جائے گی کام تو وہی ہے پیالہ پیالہ ہے یہ بھی پیالہ ہے وہ بھی پیالہ ہے لیکن قیمت میں کتنا فرق ہے ایسے ہی اگر یہی پیالہ اب ٹائٹینیم کا بنا دیجئے تو وہ اور بھی مہنگا ہو جائے گا پھر یہی پیالہ اور کسی ایسی دھات جو بالکل نایاب ہو بالکل ہی نایاب ہو جو نایاب مطلب نایاب ہو ساری کائنات میں ایک ہی ہو دھات تو وہ کتنا قیمتی ہوگا تو وہ وہ, وہ پیالہ وہ دھات وہ قیمت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ بعد اس خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر کہ اللہ تعالیٰ کے بعد اگر کسی کا درجہ ہے بزرگی ہے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم درمیان میں کوئی چیز نہیں لیکن اللہ اللہ ہے اور نبی نبی ہے تو لیکن قیمت میں کتنا فرق ہے ایک عام آدمی میرے گھر سے اچھا آدمی میرے گھر سے اچھا آدمی اور ایک بالکل ہی بہترین آدمی کامل نمونہ ہے لقت کا نلکوں فی رسول اللہ پسبتوں الحسنہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ میں ہمارے لیے سب سے بہترین نمونہ ہے سب سے بہترین ذات اللہ تعالیٰ کی بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے تو اسی طرح جو عام آدمی اہل اللہ کو دیکھتے ہیں اللہ والوں کو دیکھتے ہیں کہتے ہیں تو ہماری طرح یہ بھی ہنس رہے ہیں کھا پی رہے ہیں اور تو اس کو یوں سمجھیے کہ حضرت نے ایک دفعہ انگور خریدے تھے انگور ٹھیلے پر سے تو کسی مسٹر نے جو چنٹ تھا بالکل ہی اس نے کہا کہ اچھا مولوی لوگ بھی انگور کھاتے ہیں تو حضرت نے زبردستہ جواب بننا ہے اچھا تو کیا انگور صرف لنگور ہی کھاتے ہیں تو وہی بھی انسان ہے تم بھی انسان ہو لیکن قیمت میں کتنا فرق ہے اللہ والے میں اور ایک فاصل فاجر شخص میں کتنا فرق ہے تو یہ مطلب ہے کہ ظاہری حالات کو دیکھ کر کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہوائیں جو ضروری سب کے ساتھ رکھا انسان کے ساتھ رکھے تو وہ تو سب سب کو کرنے ہیں نبی نے بھی کھایا پیا اور نبی نے بھی نیند کی اگرچہ نبی کی نیند اور ہے اور دوسروں کی نیند اور ہے لیکن یہ کہ اندر سے جو دل اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا ہے جو سینہ نبوت صلی اللہ علیہ وسلم تھا اس کا مقابلہ ساری کائنات میں کوئی نہیں اس لیے جب اسی طرح سے جیسے بڑا اللہ والا ہوگا اس کا اپنا درجہ اپنا مقام ہوگا لیکن عام آدمی کہے کہ یہ ہمارے جیسے مولانا رومی نے اس کو فرمایا کہ آدمی کہتا ہے کہ ہم تو انہی جیسے ہیں تو پھر ہم میں ان میں کیا فرق ہوا فرق یہ ہے کہ جو دل ان کے سینے میں ہے وہ دل تمہارے سینے میں نہیں ہے ان کے دلوں میں اللہ کی محبت کا قیمتی موتی ہے اور ان کا دل ہر وقت اللہ کی یاد میں رو رہا ہے اور ان کی روح ہر وقت عرش عالم کے دبا کر رہی ہے کہاں ہم اور کہاں اللہ والے بالک ایک فارسی شعر ہے درد دل اندر دعا آمیختہ روح را بازات حق آویختہ روح اللہ والوں کی روح ہر وقت عرش اعظم کے ساتھ چپکی رہتی ہے ان کا وہ دل و جان سے اللہ کے ساتھ چپکے ہوئے ہوتے ہیں اور ان کے دل دل کے اندر درد دل ہوتا ہے درد دل سے وہ دعا کرتے ہیں درد دل اندر دعا آمیش تک یہ والا کا شعر جو ہے یہ خواب میں الحام ہوا خواب میں یہ شعر الہام ہوا جب یہ شعر ہوتے ہی عزت کیا آنکھ کھل گئی پھر شعر کو سنایا درد دل اندر دعا آمیز کا رو را حق آویز کا وہ اپنی روح کو ہر وقت اپنے محبوب حقیقی سے چپکائے رکھتے ہیں سینے میں تو کیوں خندہ سمجھتے ہیں دل گریا سینے میں تو کیوں خندہ سمجھتے ہیں مقام دل کو آم کب نہ سمجھتے ہیں کرے جو یاد تو پا دے کو کرے جو یاد تو تازہ دے پا کو ایسے درد کو ہم حاصل درما سمجھتے یعنی صحبت اللہ سے یہ درد جب حاصل ہو جاتا ہے تو خزائیں جو پھر تو اس پہ خندازن ہوتے ہیں وہ تو تانا کشی کرتے ہیں کہ کیا بیٹھے ہیں بس اللہ اللہ کر رہے ہیں اور کچھ کام ہی نہیں ان کو آ کر رہے ہیں اور رو رہے ہیں تو ان کو اس اس درد کی اہمیت کا احساس نہیں یہ ہم تو اس کسی درد کو حاصل درما یعنی اپنا مقصود سمجھتے ہیں جو درد ہمیں اللہ تک پہنچا دے جو اپنے مالک کے حقیقی تک پہنچا دے تو ایسے درد کو تو ہم حاصل اور یہ یہ درد وہ درد ہے جو ہمیں ہماری یاد کو تازہ کر دے کون سی یاد وہی جو اللہ تعالیٰ نے تمام ارواح کو جمع کر کے بنی اعظم سے لے کر قیامت تک کی آنے والی ارواح کو جمع کر کے اللہ تعالیٰ نے سوال کیا الس کو بے ابھی کو کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں یہ چوٹ لگا کر اللہ تعالیٰ نے دنیا میں ہر انسان کو جو بھیجا تھا یہ چوٹ لگا کر بھیجا اس کی روح کے اندر اللہ کی محبت کا خزانہ موجود ہے لیکن کفار نے بابا کے انکار کیا اور مسلمان جو ہے آج غفلت میں پڑھ کر اس خزانے سے محروم ہے حالانکہ خزانہ اس کے میں خود دفن ہے لیکن اس کو اس کو کسی چیز کسی شہر کی کسی مالی کی کسی باغبان کی تربیت نہیں شہر مسلے باغبان کے ہوتا ہے وہ جیسے کسان ہے وہ کھیت میں ہل چلاتا ہے اور اس میں سے جو کانٹے جھاڑیاں اور خدرو پودوں کو اس کی صفائی کرتا ہے اور کچرا وغیرہ سب نکالتا ہے پھر اس میں ہل چلاتا ہے پھر اس میں بیج ہوتا ہے ایسے ہی جو انسان کا قلب ہے اس کو کسی مالی کی کسی باغبان کی ضرورت ہے اس کے اس کے اوپر جو غفلت کے خدرو و پودے چڑھے ہوئے ہیں اور غفلت کے جو کانٹے اور گناہوں کے کانٹے اور اخلاق رضیلہ کے کانٹے ہیں وہ ان کو صاف کر کے سالک کے قلب سے کبھی ڈانٹ ڈپٹ کر کے کبھی محبت کر کے کبھی اس کو تدابیر الحامی بتلا کر اس کے قلب کی صفائی کرتا ہے تزکیہ کرتا ہے اور اس کی تہارت کرتا ہے تو جب یہ زمین صاف ہو جاتی ہے دل کی اور اس پر ہل چلایا جاتا ہے کبھی ڈانٹ ڈپٹ کا ہل چلا دیا تو دل میں اتھل پتھل ہو گئی ہے ہلچل بن گئی کہ کیا ہوا آج سو آدمی کے درمیان ہم کو ڈانٹ پڑ گئی تو کبر کا جو ہے علاج کر دیا کبھی وجوہ کا علاج کر دیا کبھی کسی مرض کا علاج کر دیا اس طرح سے دل میں جو یہ ہل چل جاتا ہے ہل چل ہل چل ہل چل گیا تو یہ جو ہل چل جاتا ہے تو یہ اس سے زیر و زبر ہو جاتی ہے زمین اور اپنے وجوب کا اور تکبر کا مرض جو ہے وہ نکل جاتا ہے اور یہ دل شکستہ ہو جاتا ہے اس دل شکستہ کے اندر اللہ تعالیٰ کی تعداد کے انوارات نبوب کر جاتے ہیں جذب ہو جاتی ہے کام بچ جاتا ہے تو غرض یہ درد جو ہے یہ بڑے کام کا ہے تو ہماری غفلت کو بڑھا دیتا ہے کہ ہم دنیا میں آئے اب یہاں دوسرے کاموں کے اندر ہم مجبور ہو کے اللہ کو بھول گئے مقصد زندگی کو ہم بھول گئے آئے تھے کس کام کو کیا کر چلے آئے تھے کس کام کو کیا کر چلے تو متیں سر پر اپنے چند چلے وہاں سے پرچہ بھی نہ لائے ساتھ میں یہاں سے سمجھانے کو دفتر لے چلے کتنی مشغولیات کتنے مسائل کتنے یہ سب چیزیں الجھے ہوئے ہیں لیکن اللہ ہی کو بھولے ہوئے مقصد زندگی کو بھولے ہوئے تو یہ یہ درج ہے بڑے کام کا ہے کرے جو یاد اڑا دے کو درد دل ملتا ہے درد والوں سے درد ملتا ہے تیرے درد کے بیماروں سے جو اللہ کے درد کے بیمار مگر یہ بیماری ہسپتال لے جانے والی نہیں ہے یہ بیماری تو وہ بیماری ہے کہ جس کے پیچھے ساری خلق دیوانہ ہو جاتے دیوانہ واد پوچھتے اس کے پیچھے گھومتی ہے خلق پس دیوانہ اور دیوانہ رہے ہیں دیوانہ اللہ کی طرف بھاگ رہا ہے خلق اس کے پیچھے پیچھے بھاگ ہے کرے دے خواب غفلت کو تو ایسے درد کو

گلشن میں رہ کے آن میں گلے سارے جگل شن میں بی کے آ گلے ہے تو اس کے دل نے خار کو سمجھتے سمجھار سے مراد گناہوں سے گناہوں کے گناہوں کے مرض پر عاشق ہو جانا یعنی جو اللہ والوں کے ساتھ رہ کر بھی گناہ نہیں چھوڑتا اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو نعمت تو حاصل ہے فائدہ اٹھا سکتا ہے لیکن چونکہ یہ اپنے گناہوں کے مرض پر عاشق ہے گناہ چھوڑنا نہیں چاہتا اس لیے جو محروم گلستہ ہے یہ اللہ کے خود کے گلستہ سے یہ شخص محروم ہے تو اس کے دل کے اندر گناہوں کا مزاج ہی گناہوں کا ہے اور گناہوں کا مزاج ہونے کے ساتھ ساتھ گناہ کو چھوڑنا نہیں چاہتا اگر چھوڑنا چاہے تو صحبت اہل اللہ سے اس کو فائدہ پہنچ جائے گا گناہ چھوٹ جائیں گے جو گلشن میں دیر کے گلستان ہے جو گلشن میں ہی رہتے آہروں میں آ ہے تو اس کے دل میں خار کو سمجھتے ہیں

وفاداری کرے جو پیش اپنے خون نرما سے تو اس کے قلب کو خورشید سے تا سمجھتے طاعات تو کرتا رہے ذکر اللہ کرتا رہے نوافل پڑھتا رہے اور نفلی عمرے بھی کر رہا ہے حج بھی نفلی حج بھی کر رہا ہے لیکن اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے نہیں بچ رہا ادھر عمرہ کر کے جہاز پہ سوار ہوئے ادھر جو ہے ہاسپٹل کو بھی ٹکاٹک دیکھ رہے ہیں اور وہ بھی ٹی وی بھی دیکھ رہے ہیں اور یہ بھی کر رہے ہیں نامحرم عورتوں کو بھی دیکھ رہے ہیں اور تلوی ہاتھ میں دیے ہوئے ہیں تو یہ شخص اللہ کا عاشق اور وفادار نہیں ہے یہ شخص بے وفا ہے اور اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ ناپسند چیز بے وفائی ہے اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ ناپسند چیز بے وفائی ہے یہ اللہ سے بے وفائی کرنا ہے حضرت نے فرمایا کہ ایک ایک شخص تھا وہ ایک عورت پر عاشق تھا اس کے پیچھے پیچھے جا رہا تھا اس نے اس کا امتحان لیا جب وہ اس کے پیچھے پیچھے پہنچا تو اس نے پلٹ کے اس کو دیکھا کہ اس نے کہا کہ میں تم پر عاشق ہوں میں تم پر جان دے سکتا ہوں میں تم بہت محبت کرتا ہوں اس نے کہا دیکھ میری بہن پیچھے ہے وہ مجھ سے بھی زیادہ حسین اس نے جو پلٹ کے دیکھا تو ایک تھپڑ لگایا ہے ظالم تو جان دے دیتا ہے اپنے محبوب پہ تو جو وفادار ہوگا وہ کبھی ان دنیا کے حسینوں پانی حسینوں کو پلٹ کے نہیں دیکھے گا وہ خالد ہے و جمال کو دیکھے گا تو ان حسینوں کو دیکھنے سے اللہ سے دوری ہو جاتی دل میں جو ارمان ہو دل میں جو خواہش ہو حسین عورتوں کو دیکھنے کا نامحرم ہو چاہے وہ حسین ہو چاہے غیر حسین ہو نامحرم عورتوں کو دیکھنا حرام ہے اور اس کو جو دیکھے گا تو اللہ سے دور ہو جائے گا بے وفائی ہے یہ شخص بے وفا ہے کیونکہ اس نے اپنے دل کی خواہش کو پورا کر لیا اللہ کے قانون کو توڑ دیا اس نے یہ نہیں دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں منع فرمایا ہے قل للمؤمنین کل اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ مومنین سے کہہ دیجئے کہ اپنی بال نگاہوں کی حفاظت کریں اور نامحرم عورتوں کو نہ دیکھیں بیریج لڑکوں کو مت دیکھیں آگے خواتین کے لیے عورتوں کے لیے بھی ارشاد فرمایا کہ وقل کل یا گنا تھی یا ظالم نے دیکھی نہ دیکھا ہی نہیں کہ اللہ نے جو ہے اتنا بڑا حکم واضح قرآن پاک میں دیا ہے کہ نامحرم عورتوں کو مت دیکھو اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بخاری شریف میں ہے زین العین نظر آنکھوں کا ذنا ہے نظر بازی اور یہ ظالم کہتا ہے کہ ہم نے دیکھ لیا کیا کر لیا نہ لیا نہ کچھ دیکھ دیکھی تو لیا ارے ظالم تو نے اللہ اور اللہ اور اس کے رسول کا فرمان توڑ دیا تو کہتا ہے تو اللہ کا بدل لے لیا آنکھوں کا ذنا کر لیا اور اللہ کی لانت شریف کی حدیث ہے لان اللہ الناظر اول منظور رہ گئی کہ اللہ تعالیٰ لانت فرمائے اور دعا کون کر رہا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت اللہ عالمی سارے دونوں عالم کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے جن نومینس کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سید المبیا بدعا فرما رہے ہیں کہ لانت اللہ تعالیٰ لانت کرے دیکھنے والے پر اور دکھانے والی پر یا دکھانے والے پر جو منتھن کے باہر نکلے کہ لوگ مجھے دیکھیں اس کو لوگ دیکھ رہے ہیں عورتیں مرد کو دیکھ رہی ہیں مرد عورت کو دیکھ رہا ہے دونوں لانت لانت کے مجھے ہو گئے کہ نہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بدوا ہے تو یہ کہتا ہے کہ ہم نے نہ لیا نہ کچھ دیا دیکھی تو لیا حضرت میں رحمۃ اللہ فرماتے تھے کہ دیکھ لینے کے بعد اس کو محسوس ہی نہیں ہوتا بہت سے لوگوں کے پاجامے ناپاک ہو جاتے ہیں اور ان کو احساس بھی نہیں ہوتا بے وضو ہو جاتے ہوں اور اسی میں وہ نماز پڑھ رہے ہیں ان کو احساس بھی نہیں کہ ہمارا وضو ہی نہیں اس لیے یہ بڑی اہم چیز ہے تو وفادار وہ ہے جو اپنے خواہشات کا خون کر لے لیکن اپنے محبوب کی ناراضگی کو نہ بول لے اپنے محبوب کا قانون جو ہے نہ توڑے وہ ہے وفادار یہ کیا وفاداری ہوئی کہ صبح سے شام کو مسجد میں اللہ اللہ کر رہے ہیں باہر نکلے تو حرام کام کر رہے ہیں اس وقت خیال ہی نہیں رہا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھ رہے ہیں اللہ تعالیٰ فرما کو ہمارے یاروں خائن قلع آئین وہاں تو پھر سدو اللہ تعالیٰ اس کو سیدھا سیدھا وہ شعر کیا بہترین ترجمہ مفہوم اس کا ہے آیت کا کہ چوریاں آنکھوں کی اور سینوں کے راز چوریاں آنکھوں کی اور سینوں کے راز جانتا ہے سب کو تو اللہ تعالیٰ ہر حرکت کو اور آگے فرمایا خبیروں کی ماں یس معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ یہ جو فیکٹری ہے تمہاری تمہارے ارادوں کی فیکٹری تمہاری آنکھوں کی حرکت کی فیکٹری سارا جسم جو ہے تمہارا حرکت میں آ گیا حرام کام کر کے پورا جسم دماغ دل سب وہیں مصروف ہو گیا اور طرح طرح کے منصوبے اندر ہی اندر بنا رہا ہے جو تم کرنے اور آنکھیں گھما گھما کر دیکھنا اور ناک سے اس کی بو سونگنا اور کانوں سے اس کی آواز سن کر خوش ہونا اور قدم اس کی طرف چل کے جانا یہ ساری جو چھ کی کمار فیکٹری ہم نے دی ہے سب اس کی حرکتوں سے سب واقع ہے اللہ تعالیٰ اور دل کے ارادوں سے بھی واقع ہے تو یہ ظالم بھول جاتا ہے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے اور کہتا ہے کہ ہم نے کچھ کیا ہی نہیں تو یہ وفادار نہیں ہے جو اللہ کا قانون توڑ رہا ہے اور اپنا دل نہیں توڑنا جانتا یہ وفادار نہیں ہے اس کو حضرت فرمایا کہ وفاداری کرے جو پیش اپنے پونے پونے ارمان سے وفاداری پیش ہوتی ہے اس کے علاوہ پتہ نہیں چلتا کہ مسجد میں تو پاپ ہوتا ہے اور باہر نکل کے یہ ظالم پاجی بن گیا بالکل حج کر کے آیا حاجی بن گیا جہاز میں سوار ہوتے ہی پاجی بن گیا ہے جسوں کو دیکھ رہا ہے وہ مٹک مٹک کے چل رہی ہے ان کی اداؤں کو دیکھ رہا ہے اور کبھی غصے سے ان کے سے بد نظری کر رہا ہے اور کبھی جو ہے بعض لوگوں کو عادت ہے وہ تبلیغ کے ان کے اندر یہ وہ ہوا ہوا ہے مرض کہ وہ تبلیغ کے بہانے ان سے باتیں کر رہے ہیں بتائیے ان کو دین کی بات سکھا رہے ہیں ارے نامحرم کو دین کی بات سکھانا ان کی طرف دیکھنا سب کچھ حرام ہے وہ وہ جانے اور اس کا کام جانے آپ کو اللہ تعالیٰ نے ذمہ دار نہیں بنایا کہ اس تک آپ دین پہنچائیں نام کے ساتھ جو ہے وہ باتیں کرنے کا یہ بہانہ بعض لوگوں نے نکال رکھا ہے تو یہ سب حرام ہے وفاداری کرے جو پیش اپنے خون الما سے تو اس کے قلب کو خورشید سے تانا سمجھ لے کیا انعام ملا اس کو اس نگاہ کی حفاظت کا اور حسینوں سے دوری کا اور اپنے قلب کی ناجائز خواہشات کو توڑنے کا اور ان کا خون کرنے کا کیا کیا انعام ملا سبحان اللہ اس کے قلب کو سورج سے بھی زیادہ چمک چمک والا پاتے ہیں اس کو ایسی تابانی نصیب ہوتی ہے کیا وجہ حضرت فرمایا دیکھو کہ دنیا کا سورج ایک سورج ہے وہ مشرق سے طلوع ہوتا ہے لیکن مشرق مشرق سے جب طلوع ہوتا ہے اس کے طلوع ہونے سے پہلے پورا مشرق لال ہو جاتا ہے کہ پورا افق لال ہو جاتا ہے جب افق لال ہوتا ہے پھر اس میں سے سورج نمودار ہوتا ہے چمکتا دمکتا تو حضرت نے فرمایا کہ دیکھو اپنے قلب کے چار ہیں دنیا کو تو اللہ نے ایک محاذ دیا سورج ہونے کا قلب کے چار ماہ ہیں مشرق مشرق مشرق مغرب شمال جنوب بعض احمد اللہ کو اللہ توفیق دیتے ہیں تو اپنے دل کے تمام ماہدات کو وہ کنم کن کر لیتے ہیں ہر طرف سے یلغار ہو رہی ہے حسینوں کی بے پردگی کی بے حیائی کی ادھر جاؤ تو ادھر بے پردگی ادھر جاؤ ادھر بے پردگی حضرت سے کسی نے عرض کیا کہ حضرت بے پردگی سے اوریانی تو ہم تنگ آ گئے ہیں تو بہت زیادہ اوریانی ہے تو ہر جگہ اوریانی کی فراوانی ہے تو حضرت نے فرمایا کہ اوریانی کی فراوانی ہے تو حلاوت ایمانی کی بھی تو فراوانی ہے آپ جگہ جگہ نظر بچاتے جاؤ اور حلوہ ایمانی کھاتے جاؤ اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ جو شخص میرے خوف سے نظر کی حفاظت کرے گا میں اس کو حلاوت ایمانی عطا کروں گا تو جب جگہ جگہ مٹھائی کی دکانیں کھل گئی اب جگہ جگہ سے مٹھائی خریدو مٹھائی کھاؤ مفت کی مٹھائی کھاؤ خریدی بھی نہیں ہے تو یہ تو خریدنی بھی نہیں ہے حضرت نے فرمایا کہ بھائی یہ تو اتنا آسان اللہ نے کر دیا آٹومیٹک پردہ اللہ نے دے دیا اس کے کوئی بٹن نہیں دبانا کوئی پیسہ خرچ نہیں کرنا کوئی مجاہد مشقت نہیں کرنی جسمانی مشقت کوئی نہیں کرنی صرف دل پر مجاہدہ اٹھانا ہے دل میں تقاضا ابھر رہا ہے ادھر دیکھ لے ادھر دیکھ لے لیکن جانتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ لے اللہ کے خوف سے نہیں دیکھے گا یہ بڑا اعلیٰ بڑی اعلیٰ عبادت ہے یہ کیونکہ یہ وہی شخص کر سکتا ہے نگاہ کی حفاظت وہی شخص کر سکتا ہے جس کو یہ استعدار پیدا ہو جائے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے اور نگاہ کی جو شخص سو فیصد کر رہا ہے سمجھ لو کہ اس کو اس کو یہ یہ نعمت عظما حاصل ہو گئی یہ استعدار حاصل ہو گیا کہ ہر وقت اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے اور یہ کیا اعلیٰ عبادت ہے حدیث پاک میں ہے نا حدیث قدسی میں ہے کہ اللہ کا انا کا ترا تم اس طرح عبادت کرو کہ گویا تم اللہ کو دیکھ رہے ہو گویا تو اس سے اعلیٰ درجہ یہ ہے کہ انسان یہ عبادت کرتے کرتے اس درجے پہ پہنچ جائے کہ گویا وہ اللہ کو دیکھ رہا ہے ہر وقت یہ درجہ بھی مل جاتا ہے دنیا میں گویا والا درجہ آنکھوں سے تو مشاہدہ آخرت نہیں ہوگا جا کے لیکن یہاں اس کو ایسا ہی ہوگا کہ یہ جو عالم غیب کے پردے ہیں یہ بس برائے نام رہ جاتے ہیں اور سارا کچھ اس کو صاف صاف نظر آتا رہتا ہے نگاہ عشق تو بے پردہ دیکھتی ہے انہیں نگاہ عشق تو بے پردہ دیکھتی ہے انہیں خرت کے سامنے اب تک حجاب عالم یہ ہم جو گناہ گار اور گناہوں میں لتے پتے رہنا چاہتے ہیں جو چھوڑنا چاہتے ہیں وہ تو مبارک ہے لیکن جو اسی میں لٹے پھٹے کٹے پھٹے رہنا چاہتے ہیں لتڑے ہوئے رہنا چاہتے ہیں گناہوں میں یہ ان کے لیے ان کے سامنے تو اب تک حجاب عالم اللہ سے بہت دور ہے نگاہ عشق تو بے پردہ دیکھتی ہے انہیں کے سامنے اب تک حجاب عالم ہے ردائے لالا گل پر دے مہو انجم ہے ردائے لالا گل پر دے مہو انجم جہاں جہاں وہ چھپے ہیں ہزار عالم ہیں اللہ تعالیٰ کو وہ پھر ان نشانیوں میں دیکھ لیتے ہیں کہ یہ سب اللہ کی قدرت کے کرشمے ہیں اللہ اللہ کے دست قدرت ان چیزوں میں کار فرما ہے پھر وہ ایسے ہی ہوتی ہے کہ عالم غیب ان کے لیے برائے نام رہتا ہے تو غرض یہ کہ جو لٹے پٹے رہنا چاہتے ہیں وہ پھر تو حضرت نے فرمایا کہ دیکھو جو اپنے قلب کے چاروں مہاذات کو لال کر دیتا ہے اور تو اس کے چاروں مہازات سے ہر ہر مہاج سے چونکہ وہ لال ہو گیا اس کے بعد لال ہونے کے بعد اس لال ہونے کے بعد سورج شروع ہوتا ہے تو اس کے قلب کے چاروں مہاجات جب خون سے سرخ ہو گئے خون ارما سے سرخ ہو گئے تو اللہ تعالیٰ کے ملک کے ایک سورج نہیں شموز کیا ہوتے ہیں شموس طلوع ہوتے ہیں ایسا وہ اپنے پون ارما کرتا ہے کہ ایک گناہ بھی نہیں کرتا اللہ کو ایک لمحہ بھی ناراض نہیں کرتا اس کے قلب کا قلب کے چاروں محالات پونم خون ہو جاتے ہیں لیکن اس پونے ارما کا انعام کیا ملا کہ اللہ کے قرب کے شموس شروع ہوتے ہیں شموس بے شمار آفتاب شروع ہو جاتے ہیں اس لیے فرمایا کہ اس کے قلب کو خورشید سے یہ خورشید کیا چیزیں ہیں خالق عالم کا جذبہ جو آ جائے تو اس خورشید اس کے سامنے کیا بیچتا ہے وفاداری کرے جو پیش اپنے خون الما سے تو اس کے قلب کو خورشید سے تابا سمجھتے ہیں سینے میں تو کیوں سمجھتے گناہوں میں تو اور رسوائی کا خطرہ ہے گناہوں میں تو ذلت اور رسوائی کا خطرہ ہے مگر تقوا کی نعمت کو تو ہم آسان سمجھتے ہیں مگر نعمت کو تو ہم سمجھتے ہیں گناہوں میں ذلت اور رسوائی ہے ہم نے بھی دیکھا اللہ تعالیٰ نے دکھا ایسے ایسے مناظر ہم کو بہت رونا آیا ہم نے بھی عاشق مجاز کو پٹتے دیکھا وہ تفصیل تو اور ہے لیکن وہ کسی اور کسی کے عشق میں عشق کیا ہے فسق ہے یہ سب شیطان کی بدماشی ہے اور شیطان کے چکر میں ہم بھی بدماشی کرنے لگتے ہیں نفس و شیطان کی بات مان ہم نے دیکھا ایک دبلا پتلا ماچس کی تیلی کی طرح نہ جان بھی نہیں تھی دم بھی نہیں تھا بیچارے اللہ معاف کرے ہم نے دیکھا عبرت کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ ہم نے دیکھا اس کو مسجد میں بیٹھا ہوا تلاوت کر رہا ہے لمبے لمبے بال اور پائپ جینس پہنی ہوئی اور چست شرٹ پہنی ہوئی اور دیکھو بھائی اللہ تعالیٰ جس کو بھی توفیق دے دیں تلاوت کر رہا ہے لیکن دیکھ رہا ہوں کہ بار بار وہ موبائل میں بھی کچھ کر رہا ہے خیر تھوڑی دیر کے بعد اسی شخص کو ہم نے باہر بیٹھتے ہوئے دیکھا کیا ہوا کہ وہ وہاں بیٹھ کے پانچ شی آگے رکھا ہوا ہے دیکھو عشق مجاز کا بھوک کیسا خطرناک تھا کہ عقل عقل بھی کھو بیٹھتا ہے تمیز بھی کھو بیٹھتا ہے کہ میں کہاں بیٹھ کے کیا حرام کام کر رہا ہوں مسجد کے اندر یہ عشق مجازی کا بھوت جب سوال ہو جاتا ہے تو تمیز حق و بادل کی ختم ہو جاتی عقل عقل رخصت ہو جاتی ہے حضرت نے فرمایا کہ عورت اگر سے خود آدھی عقل کی ہے لیکن بڑے بڑے عقل والوں کی عقل اڑ ہو جاتی ہے اسی لیے فرمایا کہ ایک نگاہ بھی خراب مت کرو کیا معلوم وہ نگاہ ڈالنے سے ہی جو ہے ایمان خراب ہو جائے اور عقل رخصت ہو جائے جب عقل رخصت ہو گئی تو انسان کچھ بھی کر سکتا ہے ہم نے دیکھا کہ اس کو ایک لئیم شہیم آدمی جو اس عورت کا شوہر تھا اور وہ عورت بھی چار پانچ بچوں کی ماں تھی بتائیے اس کو اتنی بھی عقل نہیں کہ ہم کسی کے پیچھے پڑ رہے ہیں تو کوئی کچھ دیکھ کے تو پڑھو بھائی یہ بھی عقل رخصت ہو گئی ارے اس کا تو کوئی چانس ہی نہیں ہے <laughs> عشق لڑا رہا ہے تو کس سے تو اس کے بعد جو ہے ہم نے دیکھا کہ اس اس نے کو ٹریس کر لیا کہ یہ کہاں سے میسیجنگ ہو رہی کیا اور اس کی بیوی نے شکایت کری کہ کوئی آدمی مجھے تنگ کر رہا ہے اب جو باہر نکلا اس نے اس کو کر لیا اور میرے سامنے اس نے اس کا گریبان پکڑا اور یوں ایک ہاتھ سے اس کو ہوا میں اٹھا لیا ایک ماچس کی پیلی کی طرح اس کو ایسے ہی اٹھایا اور تیز تنادن جو اس کی بٹائی دل میں بہت میرا دل رویا کہ اللہ یہ کیسی آفت اس کے اوپر اس کے اوپر آ گئی حل والا بھی فرما دیتے کہ جو عشق مجازی کا مریض ہوتا ہے مجھے اس پہ بہت بہت رونا آتا ہے اور جس جو تکبر کا مریض ہوتا ہے جس کے اندر تکبر ہوتا ہے اس پہ مجھے بہت غصہ آتا ہے غرض یہ کہ یہ گناہوں کے اندر ذلت ہی ذلت اور رسوائی رسوائی ہے دنیا میں بھی یہ شخص رسوا ہو جاتا ہے اور آخرت میں تو ہے ہی رسوائی اللہ تعالیٰ حفاظت کروائے اور تقوا کی نعمت کتنی آسان کہ کام نہ کرو اور مزدوری دے لو بھائی اللہ تعالیٰ نے چند کام منع فرما دیے کہ یہ کام نہ کرو یہ شریعت ہماری شریعت میں حرام کیا ہے یہ کام ہم کو پسند نہیں ہماری ناپسند کے کام مت کرو کیونکہ ہم نے تمہیں پیدا کیا ہم نے تمہیں پالا ہم نے تمہیں روزی دی ہم نے تمہیں صحت دی ہم نے تمہیں نعمت نعمتیں اولاد دی اور طرح طرح کی نعمتوں سے نوازا تم ہم کو نرا ہماری ناپسندی کی کام مت کرو یہ کام ہم کو پسند نہیں ہے کیونکہ یہ کام کرو گے تو تم ہم سے دور ہو جاؤ گے ہم تو تمہارے پالنے والے ہیں اور پالنے والے کو اپنی پالی ہوئی چیز سے محبت ہوتی ہے گھر میں بلی پال لو اس سے محبت ہو جاتی ہے کہ نہیں پھر اس کو روزانہ اس کی دیکھ بھال بھی کر رہے ہیں اور اس کو دودھ بھی پلا رہے ہیں اس کی خدمت بھی کر رہے ہیں آج کل تو لوگ جو لوگوں کے اندر یہاں بھی یہ مرد ہو گیا جو انگریز واقع کتے پال رہے ہیں اور کتے کے لینڈ اٹھا رہے ہیں بتائیے اس قدر گری ہوئی بات ہے بلا ادھر بلا ادھر کے کتا پالنا وہ جائز نہیں ہے اور لوگ شوق کے اندر اور جو غذا انسان نہیں کھا رہا اس سے اچھی غذا کتوں کو کھلا رہے ہیں اور اس سے اس سے مہنگے مہنگے جو انسان کے شیمپو ہیں وہ ان کتوں کو شیمپو سے نہلا رہے ہیں اور ان کی خدمت کر رہے ہیں دیکھو اللہ سے دوری کا یہ عذاب ہے کہ کافروں کو بھی اللہ سے دوری کا یہ عذاب ملا کہ وہ ٹہلا ہے کتا وہاں بیرونی بیرون ممالک میں قانون ہے کہ اگر وہ وہاں ہگے گا تو اس کے مالک کو اس کا ہگوا اٹھا کے اور ڈبے میں ڈالنا ہوگا وہاں ڈبے لگے ہوئے ہیں تو یہ اللہ سے دوری کا یہ عذاب ان کو ہوا کہ کتے کا لینڈ اٹھانا پڑ رہا ہے اور اولیاء اللہ کی حیات دیکھو لوگ ان کی جوتیاں اٹھانے کو کپڑ سمجھتے ہیں شہادت سمجھتے ہیں تو کون سا راستہ اچھا ہے بتاؤ جس راستے پہ ہم جا رہے ہیں تو غیر اللہ کے راستے پہ وہ اچھا ہے اور تقوا کا راستہ اچھا ہے یا یہ غیروں کے طریقے پہ چلنا اچھا ہے تو یہ ہے تو گناہوں کے اندر ذلت اور رسوائی ہے اور تقوا میں آسانی تو یوں بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تو وعدہ فرمایا ہے میں یہ تقلّہ یا جا امری یسرا ہم اس کے کاموں میں آسانی پیدا فرما دیں گے اور اس کو مشکلات سے نکال دیں گے اور اس کو ایسی جگہ سے رس دیں گے جہاں سے اس کو گمان بھی نہیں ہوگا وعدے ہیں اللہ تعالیٰ کے کیسے کیسے انعامات تقوا کے کتاب رکھی رکھیے تقوا کے انعامات حضرت کا بیان ہے سارے انعامات چند انعامات اس میں بیان کیے گئے ورنہ تقوا کے تو انعامات بے شمار ہیں شماری نہیں کیے جا سکتے اور سب سے بڑا انعام تقوا کا کیا ہے ولایت مل جاتی اللہ کی دوستی مل جاتی اللہ کی دوستی کا تاج جو شرف انسانیت ہے شرف انسانیت جس کو عطا ہو جاتا ہے ورنہ یہ جانور بھی بندر ہو جاتا ہے گناہوں میں تو ذلت اور رسوائی کا خطرہ ہے مگر تقوا کی نعمت کو تو ہم آسان سمجھتے ہیں چلو اگر گناہ ہو گیا تو بھی مایوسی مایوسی تو ہے ہی نہیں اللہ کے راستے میں کہ کتنے بھی کتنے بھی گناہ ہو جائیں لیکن گناہ چھوڑنے کا ارادہ تو ہو یہ نہیں کہ ہم گناہ ہی میں رہنا چاہتے ہیں جو شخص گناہ میں ہی رہنا چاہتا ہے تو پھر اسی میں رہے گا لیکن اللہ تعالیٰ کا راستہ تو کھلا ہے تم ہمارے دربار میں آ جاؤ گناہ سے معافی مانگ لو ہم معاف کر دیں گے بلکہ معافی نہیں فرمائیں گے بلکہ محبوب بھی بنا لیں گے اپنا جو اللہ کے دربار میں روتا ہے آنسو آنسو بہاتا ہے تو یہ شیطان مایوس کرتا ہے گناہ کرنے والے ارے تم تو بڑے گناہ گار ہو توبہ بھی کرتا ہے تو اس کو یہ یہ وہ سکھاتا ہے چکر چلاتا ہے کہ تم تو آج توبہ کر رہے ہو کل پھر تم گناہ کرو گے کیا فائدہ توبہ کرنے سے تو ایسے شخص ایسا شخص شیطان کو یہ جواب دیتے بس کا کہ میرا میں گناہ کرتے کرتے تھک سکتا ہوں میرا اللہ معاف کرتے کرتے نہیں تھکتا میرا اللہ معاف بھی کر دیتا ہے ایسا کریم ہے کہ وہ معاف بھی کرتا ہے اور اپنا محبوب بھی بنا لیتا ہے میں بھی توبہ کر لوں گا ایک دن ان شاء اللہ تعالیٰ یہ اپنے گندے تقاضوں پر غالب ہو جائے گا اس کو عقل آ جائے گی سمجھ آ جائے گی کہ گناہ اچھی چیز نہیں بار بار توبہ کرے گا اور اللہ کا محبوب ہو جائے گا پھر یقین اللہ کا محبوب ہو جاتا ہے جو توبہ کرتا ہے اللہ کا محبوب دل یقین ہو جاتا ہے اللہ کا وعدہ ہے ان اللہ یحب فرما توبہ کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ پسند فرماتے محبوب محبوب بنا لیتے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من کم اللہ یعنی گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہو جاتا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں دل سے اگر اس نے توبہ کر لی اور پکا ارادہ کر لیا کہ آئندہ ایک گناہ بھی نہیں کروں گا بس جب اس کا ارادہ پختہ ہے اگر سے کل پھر ٹوٹ جائے گا اور اس کو ڈر بھی ہے کہ میں توڑ دوں گا اپنی توبہ لیکن یہ خوف شکست توبہ ہے شکست توبہ نہیں ہو اس وقت خوف شکست توبہ ہے یہ بھی مبارک ہے کہ ڈرتا ہے اللہ سے کہ کہیں میری توبہ نہ ٹوٹ جائے جب یہ توبہ کر لے تو بندہ ایسا ہو جاتا ہے جیسے اس نے گناہ یہی نہیں حضرت نے فرمایا کہ جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ لمبا لہو ہے تو تم اس کو دبا کیوں سمجھ رہے حقیر کیوں جان رہے ہو گار حقیر کیوں جان رہے حضرت تھانگی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک واقعہ لکھا ہے کہ گوالیار ہندوستان میں ہے گوالیار کی فوج میں ارے بھائی دیکھو یہ مارکیٹ کا کام نہیں کرو چلو جی، آپ اب یہاں آ کے بیٹھے ادھر اب یہاں سے نہ ہی تم ادھر آ کے بیٹھو رہے ایسا کام کرنا ہے تو پھر یہاں آنا منع کر دیں گے ہم لڑائی تھوڑی کرنے کی اجازت ہے یہاں گوالیار کی فوج میں ایک شخص تھا داڑھی منڈا تھا مسلمان تھا راجا کافر تھا اور یہ شخص مسلمان تھا اور بہت سے داڑھی والے تھے فوج میں مسلمان اس زمانے میں سب مکس ہوتے تھے سکھ ہندو اور پٹھان اور یہ سب قسم کے لوگ فوج میں ہوتے تھے تو جو ہے وہ یہ شخص داڑھی مٹاتا تھا تو لوگ جو اس کے مسلمان بھائی تھے اس کو کہتے تھے کہ تو بھی داڑھی رکھ لے وہی بات ہے یہ واجب ہے اس کا کٹانا منڈانا حرام ہے ایک مٹھی سے کم پر کترانا داڑھی کا اور حرام ہے ایک چاول بھی اگر کم کر دیا تو وہ حرام حرام کے زمرے میں آ جائے گا بہت سمجھاتے تھے لیکن وہ نہیں مانتا تھا اپنے نفس کی شرارت تھی اس کو ایک دفعہ کافر راجا نے جو ہے وہ یہ حکم دیا کہ فوج میں جتنے لوگ ہیں سب داڑھی منڈائیں گے ایک کے بھی داڑھی نہیں ہوگی تو جتنے داڑھی والے تھے انہوں نے تو اپنی داڑھی منڈا لی اور اس کو کہا کہ تو تو خود تیرا اب یہ حکم آ گیا کہ داڑھی منڈانی ہے سب نے اب تو کوئی داڑھی والا نہیں رہے گا تو خود ہو جا اس نے کہا اچھا تاکہ راجا نے حکم دیا اب تو ہرگز نہیں منڈاؤں گا داڑھی اب تو داڑھی رکھوں گا پھر ان لوگوں نے تو داڑھی منڈا دی اور اس شخص کی پوری بھرپور داڑھی اس نے کہا کہ میں گھاس کھود کے گزارا کر لوں گا لیکن داڑھی نہیں منڈاؤں دیکھو جب ایمان دل میں گھر پر جاتا ہے دیکھو بعض لوگوں کے دلوں کے اندر کیسی محبت ہوتی ہے اللہ چھپی ہوئی ہوتی ہے بعض لوگوں کی اگر سے برآمد نہیں ہوتی اپنے وقت پہ آ بھی جاتی ہے اسی طرح ایک اور شخص کا ہے لیکن ہمیں جو ہے وہ عمل کیا کرنا ہے سب سے زیادہ کامل وہ شخص ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ کو اپنائے ان اعمال کو اپنائے اس لیے کسی کو حاقیر نہیں جاننا چاہیے گناہوں پر ندامت نام ترس باری ہو تو اپنی آپ سے اس کو ہم سا سمجھتے تو اپنی کا ہم سمجھتے ایک نے کیا خوب کہا حضرت نہیں سنایا کہ چند آنسو کے سوا کچھ بھی میرے پاس نہیں چند آنسو کے سوا کچھ بھی میرے پاس نہیں لوگ حیرت سے میرا زیادہ سفر دیکھیں گے اس لیے مایوسی کی کوئی بات نہیں لگے رہو یہ نہیں کہ پڑھے ہی رہو لگے رہو پڑھے بھی رہنا چاہیے لگے رہنا چاہیے لیکن اگر گر پڑے تو مایوس نہیں ہونا چاہیے گناہوں پر اپنی مغفرت کا تو ہم ساما سمجھتے ہیں آخری شعر ہے جو روح بندگی ہے خوشی کو چھوڑ دے اپنی اگر ہونا خوشی ان کی کو دے اگر ہونا خوشی کی سر ہندو سر ہند سمجھ لے شیر مردوں کا کام اپنی ناجائز خواہشات قبول کرنا یہ کیا کہ اگر دل نے تقاضا کیا گناہ کر لیا یہ تو بزدل آدمیوں کا کام ہے ہمت کے ساتھ اپنے گناہ کے تقاضوں کا مقابلہ کرو ہمت کے ساتھ اللہ نے ہمت دی ہے اگر ہمت نہ کی ہوگی اور نقور فرض کر دیا ہوتا تو اللہ تعالیٰ نوز ظالم ہو جاتے اللہ تعالیٰ تو بڑی رحیم و کریم ذات ہیں اللہ تعالیٰ نے بندوں کو کسی ایسی چیز کا حکم نہیں دیا جس کا بندہ طاقت نہ رکھتا ہو قدرت نہ رکھتا ہو یہ نفس ہمارا شیر ہو جاتا ہے نفس ہم پہ سواری کرنے لگتا ہے اور ہم لومڑی بن جاتے ہیں تو لومڑی کا کام تو دکھانا ہے تو لومڑی مت بنو لا روان حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ لومڑی مت بنو بلکہ ہمت ہمت استعمال کرو ہمت اللہ نے دی ہے لیکن ہم ہمت چوری کرتے ہیں حضرت نے فرمایا کہ بھینس ہے جب اس کا بچہ ہوتا ہے تو دودھ دینے والی جو بھینس ہوتی ہے وہ کچھ دودھ چڑھا لیتی ہے وہ ایک دو لیٹر دو ایک دو کلو دودھ چڑھا لے گی اپنے بچے کے لیے دیتی نہیں نہیں لاکھ کوشش کرے والا دودھ نہیں دے گی وہ جتنا دودھ دے گی تھوڑا سا دودھ اوپر چڑھا لیتی ہے پھر وہ اپنے بچے کو پلاتی ہے ایسے ہی ہمارا نفس جو ہے بڑا مکر کرتا ہے ارے یہ کیسے ہوگا شرح پردہ کیسے ہوگا لوگ کیا کہیں گے اور یہ کیسے ہوگا وہ کیسے ہوگا دنیا سے کٹ جائیں گے طرح طرح کے خوف دل میں ڈالتا ہے تو جو باہمت آدمی ہوتا ہے وہ کہتا ہے بھائی نہیں ہو کسی کا تو کیوں ہوں کسی کا انہیں کا انہیں کا ہوا جا رہا ہوں اور کہتا ہے کہ ہم کو مٹا سکے زمانے میں دم نہیں زمانہ خود ہم سے ہے ہم زمانے سے نہیں ہم زمانے کے غلام نہیں ہم اللہ کے غلام ہیں ہم لوگوں کے غلام نہیں معاشرے کے غلام نہیں سوسائٹی کے کالج والوں کے دفتر والوں کے غلام نہیں ہیں ہم تو اللہ کے غلام ہیں اور جانا بھی انہیں کے پاس ہے چلو اگر جانا نہیں ہوتا ان کے پاس تو ہم کہتے ٹھیک ہے بھائی منمانی کر لو جانا بھی ہے حساب بھی دینا ہے حساب کتاب بھی دینا ہے پھر کیا ہوگا تو جو اصلی وفادار ہوگا وہ اپنی جو حضرت نے فرمایا کہ خون ارما سے اپنی وفاداری پیش کرتا ہے کہ اللہ میں ساری دنیا ناراض ہو جائے لیکن میں آپ کو ناراض نہیں کروں گا کیونکہ میں آپ کا ہوں خوشی کو چھوڑ دے اپنی ہونا خوشی ان کی تو اس مت گو سر ہند متے شیر سمجھتے دلے گریا خندہ

اپنی رحمت سے اور عمل کی توفیق نصیب فرما دے دعا کر لو اللہ مسلح اللہ و مولانا محمد سیدنا مولانا محمد وسلم ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من من الخاسرين لا لا لا اله اله اله الا الا الا انت انت انت سبحانك اني كنت الظالمين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 ولا ولا حول قوت الا اللہ یا اللہ جو بیمار ہے ہم کو کامل عاجل مستمر عطا فرما دے ہمارے دوست بھی بیمار ہیں ہم کے گھر والوں میں بھی بیماری ہے اے اللہ جو جو بیمار ہیں مسرور صاحب اور ان کے گھر والے اور سب دوست ان کے گھر والے میں جو بھی بیمار ہے اے اللہ ہم سب کو شفا کامل عاجل مستمر عطا فرما دیجیے اے اللہ جو تمنا رکھتے تھے دعا کی نہ کہہ سکے ان کو بھی اور جو فرمائش دعاؤں کی آئی ہے اللہ ان کو بھی اے اللہ تمام مقاصد میں کا مراد فرما دے اے اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما لے اے اللہ ہم سب کو اپنا اپنے کرم اور اپنے فضل سے جذب فرما لے اے اللہ جذب فرما کر منتہا اور صدیقین ہم کو ہمارے گھر والوں کو ہمارے دوستوں کو اور ان کے گھر والوں کو عطا فرما دے اے اللہ سارے عالم میں حضرت والا رحمۃ اللہ کے درد کو نشر کا ذریعہ بنا دے اے اللہ ہمارے مشکین کو جزائے جزیر عطا فرما اے اللہ میرے مرشد خود بے زما حضرت مولانا شاہ عبد المدین صاحب داخم کو بھی اے اللہ درجات قرب بے کا فرما اے اللہ اپنی شان کرم کے مطابق رحمتوں کی بارش فرما کرم کی بارش فرما انوارات کی بارش فرما اے اللہ ان کو درجات قرب بے کا فرما یا اللہ میرے پیارے مرشد کے خاندان والوں کو بھی تمام مرشدین کے خاندان والوں کو اے اللہ ان پر رحمتوں کا نزول فرما کروڑوں رحمتوں کی بارش فرما کرم کی بارش فرما اے کی عمروں میں برکت عطا فرما بیماری سے شفا کامل عاجل مستمر عطا فرما میں نقوب برکت عطا فرما دونوں جہان میں عزت و شرف عطا فرما اے اللہ خوشی ہی خوشی دکھا کبھی غم نہ دکھا اے اللہ نہ قیامت تک کی آنے والی نسلوں کو ہماری نسلوں کو بھی اور میرے مشرین ان کے خاندان والوں کی نسلوں کو بھی اور یا اللہ میں اللہ میں شمار فرما اے اللہ جلد فرما کر اولیاء سے کی خط منتہا عطا فرما یا اللہ جو روزی کی تنگی میں پریشانی میں ہے اللہ ان کے روزگار میں برکت عطا فرما اے اللہ سو فیصد تقوا والی حیات حیات دوستان حیات عاشقان حیات اولیاء حیات با وفا حیات با حیا عطا فرما وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقی محمد و اجمعین آمین برحمتک یا خیال یار کچھ سناؤ ایک شخص مایوس ہو کر یہ کہہ رہا تھا اس زندگی سے تو موت اچھی اسی وقت فرشتہ آ گیا اور کہا تمہاری دعا قبول ہو گئی ہے میں تمہیں لینے آیا ہوں آدمی لو جی اب بندہ بھی نہ کرے <laughs> ایک فوجی دوسرے سے میں اکیلا تھا اور خطروں سے کھیلنا چاہتا تھا اس لیے فوج میں شامل ہو گیا دوسرا اور میں شادی شدہ تھا اس لیے سکون کی تلاش میں فوج میں داخل لڑکا اپنی گرل فرینڈ سے ہماری زلفوں سے کھیلنے کو جی جا رہا ہے گرل فرینڈ بگ اتارتے ہوئے یہ کل واپس کرتے نا صبح کالج بھی جانا لڑکا اپنی گرل فرینڈ سے ہمارے پیار کے بارے میں کسی کو نہیں بتانا گرل فرینڈ تیری بہن کو تو ضرور بتاؤں گی وہ کہتی تھی کوئی کتا ہی ہوگا جو تجھ سے پیار کرے گا استاد جب میں تمہارے جتنا تھا تو ریاضی میں سو میں سے سو نمبر حاصل کرتا تھا شاگرد سر آپ کو اچھے استاد ملے ہوں گے رات کو ڈیڑھ بجے طوفانی بارش میں ایک شخص پیزا لینے پیزا ہٹ پہنچا آرڈر لے کر رات کو ڈیڑھ بجے طوفانی بارش میں ایک شخص پیزا لینے پیزا ہٹ پہنچا آرڈر لے کر مینیجر نے پوچھا سر کیا آپ شادی شدہ ہیں آدمی ابھی رات کو ڈیڑھ بجے طوفانی بارش میں کوئی ماں اپنی اولاد کو بھیج سکتی ہے پیزا لینے ڈاکٹر صاحب مریض کی بیوی سے آپ کے شوہر بالکل ٹھیک ہو سکتے ہیں اگر آپ ہر وقت ان کو خوش رکھیں ان کے سامنے خاموش رہیں کوئی خواہش فی الحال نہ کریں شوہر بیوی سے ڈاکٹر کیا کہہ رہا تھا بیوی ڈاکٹر نے جواب دے دی ایک دوست دوسرے سے میری بیوی نے مجھے کل پھول مارا دوسرا مگر پھر سر کیسے پھٹ گیا دوسرا پھول کے ساتھ گملہ بھی تھا دو عورتیں بس میں سیٹ کے لیے لڑ رہی تھی کنڈکٹر کنڈکٹر نے کہا لڑو مت جو عمر میں بڑی ہو وہ بیٹھ جائے پھر کیا تھا دونوں پورا راستہ کھڑی ایک کتا دوسرے کتے سے جہاں رش ہو وہاں مت رکو اگر بم پھٹ گیا تو انسانوں کی موت مرو گے دادا جان ہمارے زمانے میں دو روپے لے کر بازار جاتا تھا دادا جان میں ہمارے زمانے میں میں دو روپے لے کر بازار جاتا تھا اور سبزیاں گوشت کپڑے اور نہ جانے کیا کچھ لے کر آتا تھا تو تھا مگر دادا جان اب ہر جگہ کیمرے لگ گئے ہیں ابھی حرکتیں نہیں چلیں گی ایک دوست دوسرے سے شادی شدہ ایک دوست دوسرے سے شادی شدہ دوست سے زندگی لمبی کرنے کے لیے کیا کرنا چاہیے دوسرا شادی پہلا شادی کرنے سے زندگی لمبی ہو جائے گی دوسرا نہیں زندگی لمبی لگنے لگے چلیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ